سید عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسی نے ان سے کہا کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ میت کو زندوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے انہوں نے کہا ابو عبد الرحمن کو غلطی لگ گئی ہے آپ نے تو یوں فرمایا تھا کہ میت کے لواحقین اس پر رو رہے ہیں جبکہ اسے اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے حدیث نمبر تین ہزار باسٹھ مسند احمد